ہماری مارکیٹ میں ہندو اپنی دیوالی پر مٹھائی تقسیم کرتے ہیں یہ مٹھائی لینا اس کا کھانا کیسا ہے اصل میں یہ دیوالی ہندوؤں کا مذہبی شعار یعنی ان کا یہ مذہبی مسئلہ ہے جیسے ہمارے یہاں میلاد النبی ایک مذہبی مسئلہ ہے ان کے یہاں ہولی یا دیوالی ایک مذہبی تقریب ہے اس تقریب میں اگر وہ کوئی مٹھائی وغیرہ دیں تو مسلمان اس کو نہ لے اور نہ کھائے